ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا الدنيا بها والذين هم عن غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا بے شک جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کا انجام بد جو اشقیا یعنی بدبخت کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملنے کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کا ذرا بھی یقین نہیں صرف دنیاوی زندگی کے طالب ہیں اور اسی دنیا سے ان کے نفوس یعنی جی خوش ہیں اس آیت میں یہ انہی سے متعلق خبر دی گئی ہے حسن رحیم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان کافروں نے دنیاوی زندگی کو نہ تو زینت دی نہ اس کو مرتفع کیا اور پھر اس زندگی سے راضی بھی ہو گئے وہ اللہ کی آیات کونیا سے بڑے ہی غافل ہیں یعنی آسمان زمین سورج چاند دن رات وغیرہ کو دیکھ کر بھی غفلت کا شکار ہیں ذرا بھی اپنی زیست پر غور و تدبیر نہیں کرتے قیامت کے روز ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ ٹھیک بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو دنیا میں یہ کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم آخرت سے انہوں نے جو انکار کیا اور جو نافرمانیاں اور جرائم کے مرتکب ہوئے ان کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے